اور اگر ہم اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ہی انہیں عذاب سے ہلاک کر دیتے تو وہ کہتے کہ اے ہمارے رب تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے اس سے پہلے کہ ہم ذلیل اور رسوا ہوتے